حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنے سامنے پیش ہوتے دیکھا وہ قمیص پہنے ہوئے تھے ان میں سے بعض کی قمیص تو سینے تک کی تھی اور بعض کی اس سے بڑی تھی اور میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے تو ان کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا لی آپ نے فرمایا کہ دین اس کی تعبیر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار نو